کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آپیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے ہے کہا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے قید میں اپنی پاکستان ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آفیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے بیچا ہم وطنوں کو تو نے ڈالر ہی پہچان ہے بیچا ہم وطنوں کو تو نے ڈالر ہی پہچان ہے قوم کی بیٹی قوم کی عزت حرمت پر قربان ہے مٹی قوم کی عزت حرمت پر قربان ہے حیوانوں کی دنیا میں گم کیسا ہر انسان ہے آپیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے بیچا ہم وطنوں کو تو نے ڈالر ہی پہچان ہے بیچا ہم وطنوں کو تو نے ڈالر ہی پہچان ہے قوم کی بیٹی قوم عزت پر قربان ہے قوم کی بیٹی قوم کی عزت پر قربان ہے حیوانوں کی دنیا میں کیسا ہر انسان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے قید میں اپنی آزادی ہے اپنا پاکستان ہے قید میں اپنی آزادی ہے اپنا پاکستان ہے حیوانوں کی دنیا میں گم کیسا ہر انسان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے ممبر حق کے حق نشینوں حق کا کیوں فقدان ہے ممبر حق کے حق نشینوں حق کا کیوں فقدان ہے راہ عمل میں کہتا یہ قرآن ہے حیوانوں کی دنیا میں کیسا ہر انسان ہے آپ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے ہے آپ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے ممبر حق کے حق نشینوں کا کیوں فقدان ہے ممبر حق کے حق نشینوں حق کا کیوں فقدان ہے راہ عمل میں جان کھپانا کہتا یہ راہ عمل میں جان کھپانا کہتا یہ قرآن ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے قید میں اپنی آزاد آزادی ہے اپنا پاکستان ہے حیوانوں کی دنیا میں گم کیسا ہر انسان ہے آفیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے اہل زندہ کے ہی دم سے زندہ اب ایمان ہے اہل زندہ کے ہی دم سے زندہ اب ایمان ہے بت خانے میں آپ یا طوفان ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے یا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے یا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے اہل زندہ کے ہی دم سے زندہ اب ایمان ہے اہل زندہ کے ہی دم سے زندہ اب ایمان ہے باطل کے آپ بد خانے میں عقوبت خانے میں آفیا طوفان ہے حیوانوں کی دنیا میں گم کیسا ہر انسان ہے آفیا جیسی پہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے آفیا جیسی پہنوں کا بس اللہ نے گہوان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے قید میں اپنی آزاد آزادی ہے اپنا پاکستان ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آفیا جیسی پہنوں کا بس اللہ نے ہے آفیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے ہے ساری دنیا اس پہ گواہ ہے خالد کا فرمان ہے ساری دنیا اس پہ گواہ ہے خالد کا فرمان ہے شیطانوں میں سب سے بڑا تو امریکہ جانو میں سب سے بڑا تو امریکہ شیطان ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے ہے ساری دنیا اس پہ گواہ ہے خالد کا فرمان ہے ساری دنیا اس پہ گواہ ہے خالد کا فرمان ہے شیطانوں میں سب سے بڑا تو امریکہ شیطان ہے شیطانوں میں سب سے بڑا تو امریکہ شیطان ہے حیوانوں کی دنیا میں کم کیسا ہر انسان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آفیہ جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے افرا تفری نفسا نفسی کا کیسا طوفان ہے قید میں اپنی آزادی ہے اپنا اپنی آزادی ہے اپنا پاکستان ہے حیوانوں کی دنیا میں تم کیسا ہر انسان ہے آخیا جیسی بہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آخیا جیسی پہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آخیا جیسی پہنوں کا بس اللہ نے گہبان ہے آخیا جیسی پہنوں کا بس